لا إله إلا الله محمد رسول الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا جل الله حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ معافی قلبی غیر اللہ حق حق حق اللہ اللہ حق حق حق اللہ اللہ حق حق حق اللہ اللہ رب رب رب سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہو ہوما ہن ہوا ہوں ہو ہو اللہ اللہ تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر سو تو ہی ہی تو تو تو بس لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول آخر ہے اللہ اول آخر ہے اللہ باطن ظاہر ہے اللہ باطن ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الا الا اللہ لا اللہ لا الہ الا اللہ دونوں مقام میں ہے اللہ دونوں مقام میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ دونوں جہاں میں ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر سو تو ہی تو بس تو ہی تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلبے پائے نور جلا قلبے پائے نور جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الہ الہ الہ الہ الہ الہ الا الا الا الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا لا لا لا لا لا علا الہ الا اللہ میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ واحد یکتا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے اللہ واحد یکتا ہے کوئی نہ اس کا ہمسا ہے کوئی نہ اس کا ہمسا ہے کوئی نہ اس کا ہمسا ہے کرتا ہے سب قدرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا جلوا ہے ہر سو تیرا جلوا ہے ہر سو تو ہی تو بس تو ہی تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے کھل جائے در جنت کے دو کے سب آگ بجھے دو زخ کی سب آگ بجھے دو زخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی بار کہے دل سے کوئی بار کہے لا لا لاحد لا لا اند لاح ادم لا لا ہندا ان لاح لا لا لا لا لا لا لاحں حسبي ربي جل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 الا اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہو ہو ہو ہو اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر سو تو ہی تو بس تو تو ہی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق حق حق اللہ اللہ حق حق حق اللہ اللہ حق حق حق اللہ اللہ رب رب رب سبحان اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تیرا جلوہ ہے ہر سو تیرا جلوہ ہے ہر سو تو ہی تو بس تو ہی تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد